کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات کوئی اگر آپ سے سوال کرے اس دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ کیا ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا مذاق کیا ہے یا اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے ہر آدمی اپنے دور سے الگ الگ جواب دے گا کوئی کہے گا کہ تاج محل دنیا کا عجیب و غریب عجوبہ ہے کوئی کہے گا مسلمانوں کی غریبی اور مسلمانوں کی پسماندگی مسلمانوں کا پچھڑاپن مسلمانوں کی تعلیم سے دوری یہ سب سے بڑا قومی المیہ ہے مسلمانوں کا اور عجوبہ یہ ہے اس نسل کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نام و نشان مٹانے کی جستجو کی جا رہی ہے اور یہ نسلیں ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں یہ تینوں جواب غلط ہیں نہ تاج محل کوئی عجوبہ ہے نہ مسلمانوں کی پسماندگی مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کا پن کوئی المیہ ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی نسل کشی کے باوجود مسلمانوں کا بڑھنا کوئی عجوبہ حیرت کریں گے آپ تعجب کریں گے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دنیا میں اگر کوئی مذاق ہے اگر کوئی المیہ ہے اگر کوئی عجوبہ ہے حیرت کریں گے یہ دینی مجالس ہیں دیکھیے اس کی فوٹو آپ پکڑیے موبائل تو آج فوٹو والا آ گیا ہے کیمرہ والا کسی موتا کے گھر کے سامنے جو کیفیت ہوتی ہے کیا نہیں لگ رہا ہے آج مدرسے کا دستار بندی کا جلسہ نہیں یہ کسی موتا کے غم میں لوگ جمع ہوئے ہیں نہ خوشی کی لہر ہے نہ چہرے پر مسکان ہے نہ بشاشت ہے مرجھائے ہوئے چہرے اداس بیٹھ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی ماں کا جنازہ نکل گیا کتنی شان کی بات ہے کتنے فخر کی بات ہے کہ آج ایک دیہات سے ایک گاؤں سے تین بچوں کے سروں پر امامہ باندھ کر وقت کے براؤن کو یہ چیلنج کیا گیا اعلان کیا گیا سن لے کمینے مردود جس کو تو دہشت گرد کہتا تھا اور بنیاد پرست کہتا تھا ٹیررسٹ کہتا تھا لے آج دہشت گردوں کی فہرست میں تین اور دہشت گردوں کا اضافہ ہو گیا دشمن کی قوت کو توڑنے کے لیے اگر فوج میں اضافہ ہو چہرہ مرجھانا چاہیے یا خوشی کی لہر چہرے پر دوڑنا چاہیے کیا سلوک ہے ہمارا ان دینی مجلسوں کے ساتھ کیا رویہ ہے ہمارا مداری عربیہ کے ساتھ اور کیا قدردانی ہے ہمارے پاس علماء کرام کی مدارس کے ذمہ داروں کی ممبر و محراب کے حاملوں کی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہاں کوئی جلد دستار بندی نہ ہوتا یہاں کسی طالب علم کے سر پر دستار فضیلت نہ رکھی جاتی فلم میں کام کرنے والا کوئی کتا یہاں آ جاتا ڈراموں میں کام کرنے والی کوئی رنڈی یہاں پر آ جاتی نہ کھانے کا انتظام ہوتا نہ پانی کا انتظام ہوتا نہ پنڈال کا انتظام ہوتا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہاں کھانے کا انتظام کر کر پانی کا انتظام کر کر پنڈال کا انتظام کر کر بہترین مقررین علماء کرام کا انتظام کر کر یہ صورتحال ہے رنڈی کو دیکھنے کے لیے رنڈے کو دیکھنے کے لیے ہجڑے کو دیکھنے کے لیے قوم وہ امٹ پڑے گی کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنے کی نوبت آئے گی دھکم تیل ہوگی میں دیکھوں ہجڑے کو میں دیکھوں رنڈوے کو رنڈی کی ایک جھلک اس کے سینے کو دیکھ لو اس کی کمر کو دیکھ لو اس کی شرمگاہ کو دیکھ لو جہاں سے پیشاب اور پاخانہ نکلتا ہے وہ جگہ دیکھ لو یہ سب سے بڑا المیہ یہ سب سے بڑا مذاق ہے ہمارا دنیا میں کسی کامیڈی سیریل کی ضرورت نہیں دنیا میں کوئی مزاحیہ فلم کی ضرورت نہیں ابھی جو کرکٹ کھیل ہے اس کو فلم میں کام کرنے والوں نے اور سرمایہ داروں نے الگ الگ ٹیم بنائی فلم میں کام کرنے والے ایک خان نے ایک ٹیم بنائی اور اس نے کلکتہ کو منتخب کیا جس وقت میچ ہو رہا تھا کلکتہ میں تھا میں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا آیا ہوا ہے اور وہ رنڈوا آیا ہوا ہے سارے کلکتہ میں کرفیو کا سما تھا ایک اس کی پاخانی کی جگہ کو دیکھنے کے لیے اس کے بدبودار جسم کو دیکھنے کے لیے وہ جسم جو رنڈیوں سے لگتا تھا وہ جسم جو زانیوں سے لگتا تھا وہ جسم جو شرابیوں سے لگتا تھا جس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں جس کا حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں جس نے ایک ہندو عورت سے نکاح کیا اور جو سیکولرزم کا اور جمہوریت کا پجاری ہے خان جس کو کنگ خان دنیا والے کہتے ہیں جب لہو پیے گا جہنم کی اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیے گا تب پتا چلے گا کہ کنگ کیا ہوتا ہے اور کوبرا کیا ہوتا ہے کتنے مسلمان کتنے ٹوپی والے کتنے داڑھی والے مر رہے ہیں اور اس کے جو کیبن ہوتی ہے اے سی کیبن اس میں بیٹھنے کے لیے تقریباً پچیس لاکھ روپے کا ٹکٹ دینا پڑتا ہے اب وہ گود میں تو نہیں بٹھا لیتا اس کیبن کے اندر تقریباً دو سو ڈھائی سو آدمیوں کی کیپیسٹی تو وہ جو تھا ڈھائی سو آدمیوں کو سر پر تو بٹھانے سے رہا گود میں بٹھانے سے رہا صرف اس کی کیبن میں بیٹھنے کے لیے قوم کے لوگ پچیس لاکھ روپے دے کر جہاں پر ری خارج ہوتی ہے Delivered, delivered. کے اندر ایک دوسرا ری خارج کرتا ہوا رہتا ہے بدبو سنتے رہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ایڈس کا مریض کینسر کا مریض شرابی زانی بغل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ٹوٹ پڑتی ہے مسلمان قوم اس کو دیکھنے کے لیے مدرسے کے بچے کے سر پر دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے کون آ رہا ہے دیکھنے ان کے رشتے دار کو چھوڑ کر مدرسے کے متعلقین کو چھوڑ کر اور اساتذہ سے ملنے جلنے والے افراد کو چھوڑ کر ایک درجن زیادہ سے زیادہ افراد آپ کو نہیں ملیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذاق ہے ہمارا یہ دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے ہمارا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے حدیث کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے علماء کرام کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے دینی مدارس کے ساتھ دینی مجلسوں کے ساتھ اور وہ طلبہ جن کے سینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو رکھ دیا کون ہے آج ان کو دیکھنے والا خا آج کا مسلمان الزام لگا رہا ہے امریکہ دشمن ہے اسلام کا یہودی دشمن ہے اسلام کا نصارہ دشمن ہے مسلمانوں کے اسرائیل یہ کر رہا ہے فرقہ پر تنظیمیں یہ کر رہی ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج تمہیں کس نے روکا تھا کرنول کے مسلمانوں کو اس گاؤں کے مسلمانوں کو کیا امریکہ نے روپیہ دیا تھا فلم کام فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں نے آج تک کیا وفاداری کی مسلمانوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے کون سا تعاون کیا مدارس عربیہ کے ساتھ ہمیں ضرورت بھی نہیں ان کے کی مدرسے والے اس پر پیشاب بھی نہیں کریں گے پاخانہ بھی نہیں کریں گے تھوک کر بھی نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا الذکر ذکر انا له لحافظون ہم نے کلام پاک کو نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے سرمایہ دار ٹھیک دار مالدار اگر تیرا پیسہ مدرسے کو لگتا ہے خوش نصیبی تیری ہے کہ اللہ نے تیرے پیسے کو مدرسے والوں نے قبول کر لیا مدرسہ محتاج نہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے دارلوم دیوم کو قائم فرمایا تو انہوں نے آٹھ اصول لکھے اور ان میں سے ایک اصول لکھا کہ دارلوم کے احباب اور ارباب اقتدار اہل سربت کے ساتھ جا کر دامن کو نہیں پھیلائیے علوم نبوت کے یہ تہوارے ان کا محافظ اللہ تبارک تعالیٰ ہے شاید دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں اور کوئی ٹھٹا نہیں اب مسلمان کہاں سے سدھرے گا ارے جس چشمے کے پاس آ کر اس کی پیاس بجتی ہے جس نہر میں ڈبکی مار کر اس کے جسم کا میل دور ہوتا ہے اور کون سی جگہ ہے دینی مجالس کے علاوہ دینی مدارس کے علاوہ کہ جہاں ہمارے گنا بھولتے ہو جہاں ہماری روحانی پیاس بجھتی ہو مندروں میں جاؤ گے سیاسی ایوانوں میں جاؤ گے فلم کے ٹھکانوں میں جاؤ گے رنڈی خانوں میں جاؤ گے شراب کے اڈوں میں جاؤ گے خانے جاؤ گے کہاں تمہاری پیاس بجھے گی کہاں تمہارا ایمان بڑھے گا ایمان بڑھنے کی جگہ یہ مجلس ہیں روحانی پیاس بجھنے کی جگہ سیراب کرنے کے یہ مدارس ہیں ربیہ چشمے دس روپے بھیج دے دیا بقرعید کے اندر چمڑا دے دیا اور سمجھا کہ میں نے اللہ پر احسان کر لیا جنت کا ٹھیک دار بن گیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لے اللہ کو اپنی مخلوق سے دنیا بھر کی مائیں جو اپنی اولاد سے محبت کیا کرتی ہیں اس سے زیادہ محبت ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے جب محبت ہے تو اللہ گجرات کو کیوں بتا کیا حاملہ اور اب کیا چاپ کر کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر شور کے اندر چبا کر اسے آگ کے اندر کیوں بھونا گیا کیا اللہ دیکھنے والا نہیں اے اللہ کیا تیری یہی محبت ہے تھانوں میں جیلوں میں مسلمان نوجوانوں کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں آپ کو ہی میں پیشاب پلایا جا رہا ہے کانپور کے دو مفتیان کرام کو ابھی گرفتار کیا گیا اقبال جرم کرانے کے لیے وہ مفتی کرام وہ علماء جو ساری زندگی شراب کو حرام حرام کہا کرتے تھے شراب میں ڈبویا گیا اور شراب پلا کر مجبور کیا گیا کہ تم اقبال جرم کرو کشمیر کی وادیوں کے اندر باپ کو پیڑ سے باندھ کر بیٹی کی آبرو کو لوٹا گیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس امت کو خیر امت کہا گیا اس خیر امت کی بیٹیوں کی آبرو آج بھیڑ و چمان لوٹ رہے ہیں بوسینیا کے اندر چیچینیا کے اندر تیرہ تیرہ سال کی اس امت کی بیٹیوں کو وہ یہود وہ نصارہ جن کو میرے رب کے قرآن نے کہا الزلت و باؤ بے من اللہ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کی رسوائی ہے یہ وہ قوم ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک کھڈے کے اندر پیشاب کریں یہ ساری قوم اس کے اندر ڈوب جائے گی آج جرمیا کی زمین اور بوسینیا کی زمین کو کہنے کی طاقت ہوگی وہ زمین چیخ چیخ کر کہے گی کہ بارہ بارہ سال اور نو نو سال کی اس امت کی وہ بیٹیاں جس امت کو خیر امت کہا گیا جس امت کو امت وسط کہا گیا جس امت کے علماء کو نبی کے بارکین کہا گیا جس امت کے عوام کو پچھلے نبیوں کا گواہ بنایا گیا اس امت کی نو نو سال کی بیٹیوں پر تیرہ تیرہ چودہ چودہ گلی کے ایک کتیا پر چودہ کتے حملہ نہیں کرتے جنگل کے ایک سورٹی پر سولہ حملہ نہیں کرتے امت کی ایک بیٹی پر چودہ چودہ حرامی یہود و نصارہ کے درندے مادر ساتھ برہنا کر کر نو نو سال کی بیٹی کے آبرو کو لوٹتے رہے اور جب حمل رک گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حمل کو ضائع کر دیا جائے اس حمل کی حفاظت کی گئی تاکہ مسلمان کے نسلوں سے یہودی پیڑے پیدا ہو کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وہاں تک کو تم تو اللہ یا پتے کائنات کے آپ کے گاؤں میں درختوں میں کتنے پتے ہیں ہمارے آبا اجداد جو مر چکے ہیں ان گڑے ہوئے مردوں کو لا کر آئندہ نسلوں کو لا کر ہم ان پتوں کو گن نہیں سکتے یہ گھاس کے جو تنکے ہیں ان تنکوں کو گن نہیں سکتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن رستے ختم نہیں ہوں گے یہ گھاس کے کے ختم نہیں ہوں گے بارش کے خطرات ختم نہیں ہوں گے میرا رب کہتا ہے ایک پتا اگر درخت سے ہلتا ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے میرا رب کہتا ہے بادل سے ایک پانی کا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ جانتا ہے کتنا موٹا ہے کس رفتار سے آ رہا ہے کس مقام پر گر رہا ہے اے میرے رب تو درخت سے پتوں کو گرتے ہوئے جانتا ہے بادل سے گرتے ہوئے برسات کے خطروں کو جانتا ہے میرے مولا الجدائی کی حالت کو کیا تو نہیں جانتا تو بوسینیا کی حالت کو نہیں جانتا تو گجرات کی حالت کو نہیں جانتا تو جو بمبئی اور بڑودا کے فساد کی حالات کو تو نہیں جانتا میرے مولا تیرے آقا میرے آقا اور مولا تیرے حبیب کی امت کے ساتھ کیا سلوک آج ہو رہا ہے گاجر مولی کی قیمت ہے آج شراب کی قیمت ہے آج پانی کے گھوٹ کی قیمت ہے اے اللہ جس امت کو تو نے خیر امت کہا ہے آج اسے جو ہے اس طریقے سے جیسا کوئی جانور ہو بھیڑ بھیڑیا ہو بکری ہو بلکہ اس سے سستا آج ان نوجوانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے مکان ہمارا لٹتا ہے مکان ہمارا جلتا ہے ہماری عورتوں کی عزت آبرو لوٹتی ہے بابری مسجد کے مندر ہم نے نہیں بنایا مندر سے مسجد ہم نے نہیں بنایا بابری مسجد کے اندر رام للہ کی مورتی کس نے رکھی حیدرآباد کے مکہ مسجد کے اندر دھماکہ کس نے کیا گجرات کا فساد کس نے کیا ایک بابری مسجد کو لے کر رو رہے ہو ایک رات کے اندر گجرات کے فساد کے دوران ہمارے علماء نے ہمارے مشاہدین نے بیان کیا کہ ساڑھے آٹھ سو مساجد کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا مسجد ہماری جلی آسام کا جو فساد ہوا پوچھو اس فساد کے اندر گاؤں کے گاؤں مسلمانوں کے تحس نہج کر دیے گئے ان کے وجود کو ختم کر دیا گیا ایک دکان ایک مکان ایک محلہ نہیں گاؤں کے گاؤں آبادی کی آبادیاں قتل عام کر دیا گیا جیسا تاتاریوں نے ظلم کیا ستم کیا اس سے بڑی مثال اس ساٹھ سالہ دور حکومت کے اندر ان کافروں نے ان حرام زادوں نے جس ملک کے لیے ہمارے آبا اجداد کا خون لگا ہمارے اکابرین کی قربانیاں دی اسی دھرتی پر ان ظالموں نے ساتھ ساتھ کے اندر ہمارے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کیا اللہ کو طاقت نہیں ہے کیا اللہ کو قوت نہیں ہے کہ ظالم کے پنجے کو مڑوڑ دے اس کی زبان پر لقمہ جاری کر دے ایک نمرود کو جو وقت کا فرعون تھا جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا لگڑے مچھر سے اے اللہ تو ہلاک کر سکتا ہے اے اللہ پھران کو پانی کے تھپڑوں میں تو ڈبو سکتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ آج امت کے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کوئی جانتا ہے کوئی جانتا ہے کیا ضرورت جاننے کی تمہارے کھیت سے فصل اگ رہی ہے تمہارے بچے نرسری اسکول کے اندر عیسائیوں کی اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے تمہیں جب تمہاری ماں کی آبرو لٹے گی جب تمہارے بیٹے کا جنازہ نکلے گا جب تمہیں درخت پر باندھ کر تمہاری بیوی کی عصمت کو چاک چاک کیا جائے گا کب پتا لگے گا کہ ملا کیا کہا کرتا تھا سر پر جوتا پڑنے تک اور اپنے گھر میں اس عذاب کی جھلکی کو دیکھنے تک مسلمان قسم کھا لیا ہے کہ وہ نہیں سدھرے گا آج بابری مسجد کو کون یاد کرتا ہے ہاں ہاں کبھی جی بابری مسجد شہید کر دی گئی بہت یاد کیا بابری مسجد کا پتانا چھ دسمبر کا واقعہ شاید مسلمانوں کو اکا یاد ہو جو قوم اپنی تاریخ کو اپنے مظالم کی داستان کو بھلا دیتی ہے وہ قوم ترقی پر نہیں آتی آج ہماری ترقی کیا کہ ہم بریلوی کو کہیں کافر اور بریلوی ہم کو کافر کہیں ہمارا توپ ہمارا گولا ہمارا بارود کلیمہ پڑھنے والوں کے اوپر جا کر گر رہا ہے کلیمہ پڑھنے والے اپنا گولا اور بارود ہمارے اوپر جو ہے گرا رہے ہیں کلام میں میرے رب نے کہا ولا تنا چلو ہماری حکم اے لوگوں اختلاف نہ کرو وا تسیم و بحب اللہ جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تم اگر جھگڑا کرو گے تم اگر اختلاف کرو گے تم اگر فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا یہود و نصارہ دشمنوں کے سامنے اکھڑ جائے گی ایک کون سی مسجد ہے جس میں تمام جڑ کر ہم جا سکیں کلیمے کی نسبت سے وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ قرآن کی نسبت سے ہم جمع ہو سکیں ہمارا قرآن ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا رب ہے ہمارا نبی ہے ہمارا ایک ہمارا اللہ کا عرش ہے اللہ کی کرسی ہے کوثر ہے جنت اور جہنم ایک اور ہمارا دین یہ اور ایک نہ ہو سکے تو ہم مسلمان ایک نہ ہو سکے ایک گاؤں کے اندر ستر گھرانے ہر گھر کا الگ مسلب ہر گھر کا الگ طریقہ پوری قوتیں پوری طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے ایک دوسرے کو زلیل کرنے کے لیے میرے رب نے کہا ولا تنا چلو حکم لوگوں اختلاف نہ کرو جھگڑے نہ کرو اور یہ جھگڑے کی نحوست سے تم تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ایک روایت فضائل اعمال میں جب کبھی رمضان المبارک آتا ہے اس کو پڑھ دیتے ہو گے لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا اللہ کے لیے غور کرو اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے جانتے ہیں لیکن جب دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے دو فرقے نہیں دو جماعتیں نہیں دو قومیں نہیں دو محلے والے نہیں دو ادارے والے نہیں دو مسجد والے نہیں دو فرد لڑ رہے تھے اللہ کے حبیب پاک آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے میرے سینے سے اس علم کو اٹھا لیا قیامت تک کے لیے یہ امت شب قدر کے علم سے محروم ہو گئی دو افراد کے جھگڑے کی وجہ سے اندازہ لگائیں دو افراد کے جھگڑے کی نہوست قیامت تک کے آنے والے اربوں خربوں مسلمان برداشت کر رہے ہیں یہ گلی گلی آج کیا ہو رہا ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے کا دشمن ایک عالم دوسرے عالم کا دشمن ایک محلہ دوسرے محلے کا دشمن ہماری زندگی چائے کے ہوٹلوں میں فٹ پاتوں میں چائے پیتے ہوئے بیڑی پیتے ہوئے آدمی ایسا فلاں کی بیٹی بھاگ گئی فلاں کا لڑکا ہی کام کر لیا یہی دوسروں کا مرا ہوا گوشت کھا کھا کر ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں یہ نسارا اور اسلام اور مسلمان دشمنوں کو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ جن یہود و نسارا کو میرے آقا میرے مولا نے کتوں کی طرح جزیرت العرب سے نکالا فرمایا کہ یہود و نسارا کو جزیرت العرب سے نکال دو اور جن کے بارے میں میرے رب نے کہا یا لا ون نسارا اولیا اودیا بازیا وہ باز اے مومنو تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا آپس میں دوست ہو سکتے ہیں آج وہ یہود و نصارہ جو مکے اور مدینے سے اور جزیرت العرب سے کتوں کی طرح نکالا گیا آج کتے نظر آتے ہیں مکے میں بلیاں نظر آتی ہیں آج مدینے کے اندر کتے نظر آتے ہیں یہ کہاں گئے کتے کتے اللہ کی مخلوق کیوں مکے میں نہیں مدینے میں نہیں آخا نے نکلوا دیا جیسے کتوں کو نکلوا دیا یہود و نصارہ کو نکلوا دیا یہ زلیل قوم حرم کی زمین پر نہیں رہ سکتی ریاض الجنا کی زمین پر نہیں رہ سکتی نکالا گیا ایسی زلیل قوم آج مسلمان عورت کے آبرو پر حملہ کرے بیت المقدس پر حملہ کرے نوجوانوں کو قتل کرے اور فلسطین کی جیلوں میں ہماری ماؤں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم گلی میں ہندوستان کی گلی میں پھرنے والے کتے کو اگر فلسطین کی جیل کے سامنے سے گزارا جائے وہ کتا کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کتا تو بنایا فلسطینی قیدی تو نہیں بنایا اتنے ظلم اتنا تشدد اتنے مظالم کے سام اور بچھو پناہ مانگنے لگے مسلمانوں تمہیں اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے اپنے اختلافات سے فرصت ملے اپنی لڑائیوں سے فرصت ملے کیا ہو رہا ہے کیا تم جانتے ہو کہ بابری مسجد کا جو واقعہ ہے اور بابری مسجد کا جو سانیہ ہے اگر ایسے ہزاروں واقعات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے بابری مسجد شہید ہوئی ایک دو تین ہزار دس ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ بابری مجید کے حادثوں کو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے جانتے ہو امریکہ میں اپنے پالتو کتے مشرف کے ذریعے سے اس سے بڑا حادثہ اس نے کروا لیا جانتے ہیں آپ ارے نماز نہیں پڑھتے قرآن سے محبت نہیں فلموں میں کام کرنے والے کرکٹ کھیلنے والے کوئی مائکلاش ایک باپ کو پیدا ہو تو بتا دے کہ کسی فلم میں کام کرنے والے نے کسی کی زندگی میں کبھی بھلا کیا ہو کرکٹ کھیلنے والے نے کسی غریب کو سہارا دیا ہو سوائے دھوکے کے نکاری کے ایاری کے انہوں نے کچھ نہیں کیا کمپنی کے نقلی مال کو ورجنل مال بتا کر لاکھوں روپے ایڈورٹائز کے لے کر فلموں کے ذریعے سے ایڈورٹائز کے ذریعے سے ڈراموں کے ذریعے سے قوم و ملت کے مال کو انہوں نے چوسا دھوکہ دیا کولگیٹ کے ایڈورٹائز میں آئیں گے پیپسی کے ایڈورٹائز میں آئیں گے صابن کے ایڈورٹائز میں آئیں گے ایک رنڈی آئے گی اور یوں کہے گی اس صابن کو استعمال کرنے کے بعد میرے جسم میں گورا پن آ گیا میرا چہرہ چاند جیسا ہو گیا اور یہ مسلمان قوم علماء کہتے رہے میناروں سے آواز آتی رہی حیال الفلا حیال فلاح وہ کمینے کتے رنڈیوں کے پیچھے جانے والے کتا کھانے والے کے پیچھے جانے والے سور کھانے والے کی بات پر تجھے اعتماد ہے کتا کھانے والے کی بات پر تجھے اعتماد ہے اور ہر رہے چیختے رہے چلاتے رہے تیری کامیابی قرآن کی طرف ہے مکے کی طرف آ جا مدینے کی طرف آ جا کیا ہو گیا مسلمان کو کتا کھانے والے کی بات پر یقین کر کر کل تک جو صابن استعمال کرتا تھا اس کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ بیگم نہیں آج ہم نے یہ ایڈمیٹنس دیکھا ہے اشتہار دیکھا ہے کل سے ہم وہ صابن استعمال کریں گے رنڈیوں کی بات پر ہے تمام رنگوں کی بات پر بھروسہ حرام کھانے والے کتے پلے قوم و ملت کے غدار آج مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ نکلا ہے ان حرام زادی رنڈیوں نے نکالا مسلمان کی عورت عزت میں جیتی تھی عزت میں جیتی تھی حیا کی دیوی تھی ان مسلمان عورتوں کو رنڈی کا لباس ان فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں نے دیا ان کے چال چلن کو دیکھ کر ہماری مسلمان مائیں بیٹیاں بہنیں جو کل اگر کوئی غیر ان کو دیکھ لیتا تھا اور ان کی عزت آبرو پر حملہ کر دیتا تھا اپنی جان دینا آسان تھا لیکن عزت و آبرو پر حملہ کرنا جنہیں گوارا نہیں تھا ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق تھا ہمیشہ اسے گور گور کر دیکھا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا لڑکی جا رہی تھی پیر اس کا پتھر میں الجھا تو اچانک لڑکی گری اور لڑکی جو گری تو اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا دینے کے لیے اپنا چلون اور چہرے پر جو کپڑا تھا اس نے ہٹایا جو ہٹایا تو چاند جیسے چہرے کو آشف نے دیکھ لیا اس کی مراد تو پوری ہو گئی اب تک برقعے میں لپٹی ہوئی چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی کو جان دیا کرتا تھا جو آم دیکھا تو آنکھ پر فدا ہو گیا تو اس نے دوسرے دن اپنی باندھی کے ذریعے سے ایک پیغام دے کر بھیجا کہ بن دیکھے تجھ سے یہ محبت تھی بغیر دیکھے میں اپنا دل تجھے دے بیٹھا تھا اس دن جو گری تو اور تیری آنکھ نظر آئی اب تو میری جان اب تو میرے دل اور خون کے قطرے قطرے میں تو بس گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے شادی کروں میں چاہتا ہوں کہ تو قبولیت کا پیغام مجھے دے دے تو چنانچہ ایک لیٹر لکھ کر ایک باندھی کے ذریعے سے اس نے وہ پیغام اپنی لیلا کے پاس بھیجا اب کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ لیلا کے پاس سے پیغام جواب کا قبولیت کا آئے گا اور اس کے ارمان پورے ہو جائیں گے یہ سمجھ کر انتظار کرتا رہا جب تھالی آئی اور پیغام اس زمانے کے اندر جو پیغام ہوتا تھا ایک تھالی ہوتی تھی ایک طبق ہوتا تھا ایک خط ہوتا تھا اور اوپر ایک کپڑا ایک لحاظ جو ہے اس پر ڈھکا ہوا ہوتا تھا ایک تھالی آئی تو اس کے خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہ رہا لیلا نے آج قبولیت کا پیغام دے دیا کل سے وہ میری دلہن ہو جائے گی کل سے وہ میری لیلا ہو جائے گی کل سے وہ میری محبوبہ ہو جائے گی اب جب لے کر آئی باندھی اور اس کے اوپر جو لحاظ تھا جو کپڑا تھا الٹ کر دیکھا اس میں ایک خون آلو چھری تھی اور آنکھوں کے دو دیدے تھے اور ایک خط تھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا معاف کرنا میں نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک غیروں کی نگاہ سے ان آنکھوں کی حفاظت کی تھی آج جب تیری نکاح نکاح سے پہلے تیری آنکھیں میری آنکھوں سے بھیڑ گئی تو آج محمد کی بیٹی کو شرم آ رہی ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے ساتھ کیا وہ ان آنکھوں کے ساتھ جائے گی جن آنکھوں پر غیر کی نگاہ پڑ چکی ہو اس امت کی بیٹیوں کی شرم کی حیا کی یہ داستان تھی کہ غیر کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو چاقو سے ان آنکھوں کو نکال کر وہ پھینک دیا کرتی تھی کہ قیامت کے دن ان آنکھوں کے ساتھ میں آخا کے پاس نہیں جا سکتی تھی ایک حرام دادی رنگیوں نے برقعے کو نکالا سر سے دوپٹے کو نکالا سینے کو جھلکایا شرم گاہ کو اچھالا اللہ کا نام لیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر ایسی حرام زادیوں کی بات پر آج مسلمان قوم کا اعتبار ہے آج ایسے حرام زادے جنہوں نے اسلام دشمنی کے بھی نوجوانوں کے دلوں کے اندر بوئے کہا کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہندو مسلمان لڑکی کو لے جا سکتا ہے مسلمان لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ سکتی ہے ایسے فلمیں بنائی ان فلموں کے اندر یہ کہا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ایک لڑکی پاکستان کی ایک لڑکا ہندوستان کا دونوں بھاگ جاتے ہیں اور تین گھنٹوں تک فلم میں لڑائی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی اور دونوں خاندان کی آپس میں دونوں نکاح کرتے ہیں وہ قاضی کو بلاتا ہے یہ پنڈت کو بلاتی ہے اور فلم ختم ہوتی ہے جیت محبت کی ہوئی یہ فلم دیکھے گا مسلمان اور یہ کیا تاثر لے گا اس کے سامنے ماں کی عظمت کیا رہے گی گلی کی ہر کتی سے عشق کرے گا محلے کی ہر رنڈی کو دل دے بیٹھے گا کیا کیا ان فلم والوں نے کیا کیا ان کرکٹ کھیلنے والوں نے کس کا بھلا کیا سوائے ہمارے ماں باپ کے عزمت کو دلوں سے نکالا ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کو نکالا شرم و حیا کا جنازہ نکالا گھر گھر سمیما کا اڈا بنایا حدیث پاک میں آتا ہے سرور کون ہے عالم <laughs> جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو ہے فرماتے ہیں میرے آقا میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ گھروں کے اندر ناچ گانے کے اندر مشغول ہوں گے بیٹا کہتا ہے ابو وہ فلم ڈالو اما کہتی ہے وہ ڈراما ڈالو بہو کہتی ہے ایک ہی لائن کے اندر نابالغ بیٹی نابالغ بیٹا وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت وہ باپ جو جنت کا دروازہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور عزت و آبرو لوٹنے کا وہاں منظر دکھائی دے رہا ہے کیا ہو گیا ہماری شرم کو کیا ہو گیا ہماری حیا کو ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا اپنے بچپنے میں ایک خیر مسلمان کے گھر کے سامنے سے گزرتا مسلمان عورت کے اکرام احترام میں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ایک سہن میں ایک کافر کا اور ایک مسلمان کا مکان ہوتا میرے رب کی سط و جلالت کی قسم ان کانوں نے اس آواز کو سنا ہے ان آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ کافر مسلمان مکان کے سامنے سے گزرتا ہوشا ہوشا پردہ پردہ کہتے ہوئے گزرتا تھا ہماری عورتوں کی شرم ہماری عورتوں کی حیا اور ان کے پردے کی لاج ہمارے مکانوں کے پاس رہنے والے کافر ان کا احترام کیا کرتے تھے یہ ظالم فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں حرام زادیاں کتا کھانے والے سمر کھانے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والے وارے مسلمان وارے مسلمان جو تیرے بچوں کے سینے میں قرآن ڈالے وہ تیرے دشمن جو حیوان کو انسان بنائے کون سے بچے آتے ہیں مدرسے میں چالاک ذہین نہیں اسکول میں داخل کیا اسکول سے نکالا گیا نہیں تمہارا بچہ چل نہیں سکتا ایک نمبر کا چور ہے ایک نمبر کا وہ چکا ہے ایک نمبر کا بدماش ہے وہ دوسروں کی پینسل چرا لیتا ہے وہ دوسروں کی کتابیں چرا لیتا ہے اب دوسری اسکول میں داخل کیا ایک تو مردار ماحول اور یہ جا رہے ہیں اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں حیض تو نفاس آ گیا یار کون سا گاؤں بنا رکھا ہے اسکول نے جس کو رد کر دیا اور معاشرے نے جسے ریجیکٹ کر دیا اب وہ اسکول میں ڈالا وہ ٹیوشن میں ڈالا اب پھر لے جا کر کسائی کی دکان میں ڈالا لے جا کر اسکراب کی دکان میں ڈالا کہیں بھی چل نہیں پایا گھر کے بڑے بوڑھے بڑے بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے کہا کہ کام کرو اس بچے کو عالم بنا ڈالو جس چیز کو اسکول نے ریجیکٹ کیا جس چیز کو خاندان نے ریجیکٹ کر دیا کون آتے ہیں ذہین فتیم چالاک قوم کا ریجیکٹ مال قوم کی دشکاری ہوئی چیز غربت کے مارے افلاس کے مارے بد اخلاقی کے مارے آج لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کیا میں کہتا ہوں کہ زندہ کرامت ہے کہ جس چیز کو تم نے حیوان سمجھ کر سمجھ کر ریجیکٹ کر دیا یہ ان علماء کی کرامت یہ مداری سے عربیہ کی زندہ دین اور کرامت کہ اس سینے کے اندر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو ڈال دیا زندہ کرامت آج ان مدرسوں کی کیا وقت ہے دیکھیے کوئی بیڑی پینے بھاگیا کوئی پیشاب کرنے بھاگیا کوئی پاخانہ کرنے بھاگیا کتنی عزت قوالی کی محفل میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا سلیمہ میں کسی کو سوتے ہوئے دیکھا کسی رنڈی حرام دادی کو بلا لیا جائے میں نے کہا کہ پولیس لاٹھی چارج کرنی پڑے گی اتنا ٹوٹ پڑیں گے اس رنڈی کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے میرے رب کی عزت کو جلالت کی قسم امریکہ کے باپ میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھائے میرے رب کی قسم ہم زندہ قوم اور زندہ مذہب کے ماننے والے یہ مدارس رویہ کوئی مٹی کا کھلونا نہیں کہ امریکہ تیرا باپ آ کر اس کو توڑ کر رکھ دے گا یہ مدارس رویہ صفا چبوترے کا حصہ ہے یہ مدارس رویہ دار رقم کا حصہ ہے یہ مدارس عربیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی درج کا ہے یہ مدارس عربیہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کا درس عزیز ہے تو یہ نہ سمجھنا کچی مٹی کی بنی ہوئی عمارت ہے جب چاہے تو اٹھا دے گا یہ نہ سمجھنا کہ بابری مسجد پرانے اینٹوں کا اور پرانے پتھروں کا مجموعہ ہے جب چاہے تم گرا دو گے میرے رب کی قسم دنیا کی ہر مسجد میرے رب کے کعبے سے جڑی ہوئی ہے دنیا کی ہر مسجد میرے محبوب کی مسجد سے جڑی ہوئی ہے دنیا کا ہر مدرسہ دنیا کا ہر مکتب سفا چبوترے سے جڑا ہوا ہے سفا چبوترا ابو ہریرا سے جڑا ہوا ہے ابو ہریرا میرے آخا سے جڑا ہوا ہے میرے آخا جبرائیل سے جڑے ہوئے ہیں جبرائیل رب کائنات سے جڑا ہوا ہے اس مدرسے کو انگلی اٹھاتا ہے رب کار دہل جاتا ہے وہ اسے معاف نہیں کرتا آج اگر امریکہ مدارس پر انگلیاں اٹھا رہا ہے امامے والے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے داڑھی والوں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے میرے رب کی قسم امریکہ کا باپ امریکہ میں اتنی ہمت نہیں اس نے کسی ایسے اولاد کو جنم ہی نہیں دیا جو مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھائے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو کمزوری دی ہم نے چور راستہ دیا کہ تم ہمارے مداری سربیہ پر حملہ کرو اس لیے کہ خود ہماری نگاہ میں جب عزت نہیں ہے ہماری نگاہ میں قدر نہیں ہے ہماری نگاہ میں ملا سب کا کھانے والا خیرات کھانے والا بکرے کھانے والا اور حرام کا کھانے والا ہے تو پھر ہم نے چور راستے امریکہ کو دیے کہ باپ کی مجال نہیں تھی چور اس وقت تک مکان میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ چور کو چور راستوں کا علم نہ ہو امریکہ کو معلوم ہے قرآن کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن شریف کا محافظ اللہ ہے امریکہ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے نام و نشان کو مٹا نہیں سکتا تدبیر ناکام ہوئی ہے امریکہ جانتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا سلوک کیا کیا رویہ کیا ابو جہل کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا انجام کیا ہوا کیسر کا انجام کیا ہوا کسرا کا انجام کیا ہوا نمرود کا انجام کیا ہوا حامان کا انجام کیا ہوا شدار کا انجام کیا ہوا میرے رب کی و جلالت کی ختم امریکہ تیرا اس سے بدتر انجام ہوگا اور امریکہ خود جانتا ہے لیکن میرے رب کا نظام ہے میرے اللہ کا نظام ہے اس نے علماء کو بھیجا کہ جاؤ یہ مردار قوم کو جگاؤ علماء نے جگایا تبلیغ والوں نے جگایا خانخا والوں نے جگایا مفسروں نے جگایا فقیحوں نے جگایا والدوں نے جگایا ناسیحوں نے جگایا اور کتابوں کے ذریعے جگایا گیا نظم سے اور مختلف طریقوں سے جگایا گیا جب قوم مردار نیند سو رہی ہے جس کو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی میں ایک مردہ قوم کے سامنے ادان دیتا رہا اے کاش اگر قبرستان میں ادان دیتا تو شاید کچھ مردے اٹھ جاتے لیکن میری قوم کا ایک فرد تیار نہ ہوا ساری زندگی میں ریگستان میں ہل چلاتا رہا اے کاش اگر دنیا کی ریگستان میں ہل چلاتا تو شاید کوئی سبزہ نکل جاتا حضرت نے کہا یہ مردہ قوم ہے قبرستان میں آزام دینے کا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ قبرستان کا مرد کا جواب دینے کا چاہے لیکن حضرت نے فرمایا قوم کی یہ حالت ہے جب جگایا میرے عطا شاہ بخاری نے جگایا میرے قاطی دانودی نے جگایا میرے فرید الدین گن شکر نے جگایا اشرف علی نے جگایا حکیم الامت نے جگایا حکیم الاسلام نے جگایا حسین احمد مدنی نے جگایا شیخ الہند نے جگایا قوم ہے جگنے کا نام نہیں دیکھو دیکھو یہ سورت کی فوٹو پکڑ کر اور مری ہوئی اما کے بیٹے کی فوٹو سامنے رکھو کیا ہے کیا تم مایوس ہو کیا تمہیں پیسہ چاہیے کتے اور سور کا پاخانہ چاہیے جو دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں کمینو پوجا اس کی کرتے ہو قرآن کی دولت ہم دیتا چاہتے ہیں تمہارا نکاح جنت کے حروں سے کرنا چاہتے ہیں خوش جہنم کا لہو پینا چاہتے ہو جہنم کا یہ بیما ان کل مشی بیس شراب بسات مرک مرو کتو دنیا کے جورو کے غلاموں تجارت کے پجاریوں اگر یہی تمہارا رویہ رہے گا یہی تمہاری رویش رہے گی ارے دھیان کا ہے تمہارا ادھر دیکھ رہا ہے ادھر کیا ہے یہی رویش اور یہی صورت حال رہے گی میرا رب کہتا ہے پیاس لگے گی جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں پیاس لگا کر دی تھی تو پانی پیا کرتے تھے یو آسو بیماری کل مرو مرو علماء کو گالیاں دو مدارس کو گالیاں دو چندہ لینے والوں کو گالیاں دو تم فلم میں کام کرنے والے رنڈیوں کی کوٹیاں بنو سیاسی کتے جنہوں نے قوم و ملت کا بیڑا غرق کیا ان کو تم آباد کرو ان کے زندہ باد کے نعرے لگاؤ جاؤ فلموں کے ہجڑوں کی پوجا کرو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہی صورتحال تمہاری رہے گی میرا رب کہتا ہے یہ اور پانی مانگو گے اللہ تبارک تعالیٰ کہیں یہ نہیں حساب نہیں مل سکتا یہ دنیا تھوڑی نہ ہے پھر مانگو گے پھر مانگو گے پانی لایا جائے گا ایسا کھولتا ہوا پانی کہ پانی کا برتن سامنے آتے ہی چہرے کی کھان اس میں گر پڑے گی بھائی وہ مرحوم کو جگہ دو گئی کون سی مصیبت کے آدمی ہے لوگ یہ سونے کا بیان ہے کیا یہ جہنم کے لہو پیٹ آگ ہنگارے امریکہ کی بمباری کا بیان یہاں سویا تو کب جگتا مسلمان کیا مصیبت ہے کب جگے گا آپ کو ہاں؟ حدیث میں آتا ہے وہ برتن آنے کے بعد اس کا چہرہ اس کی کھال اس کے اندر گر پڑے گی پیاس اتنی شدید ہوگی وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا وہ اٹھا کر پینے کی کوشش کرے گا منہ کو لگتے ہی جسم کی انتریاں بوٹیاں اس کے اندر گر پڑیں گی مرو کب تک مرتے وہ دیکھیں گے ہم بھی تمہاری دولت تمہیں کتنا ساتھ دے گی تمہاری پراپرٹی کتنی ساتھ دے گی تمہاری تجوری کا مال تمہارا بینک بیلنس تمہاری عورتوں کے گلے میں لگا ہوا زیور میں بھی دیکھوں گا کتنا کام دے گا تمہارے باپ قارون کے پاس بھی مال تھا نمرود کے پاس تھا شداد کی جنت تھی فراؤن کی حکومت تھی سامان کی سلطنت تھی قوم عام قوم سمود کی بستیاں تھی تم تو نقلی آئی ایس آئی مارک کی سیمنٹ سے بنگلہ بناتے ہو ایک ہوا کے جھوکے میں گر جاتا ہے قوم سمود اور قوم آج وہ الدین جاب وہ فراؤن دل اوتار الدین تبو فل اللہ والے ہی محبو کا سوتا آزاد وہ پہاڑوں کو تراش کر محل بنایا کر تم تو نقلی سیمنٹ اور نقلی کمبی ایک زمین میں شیک ہوگا تو بلڈنگ زمین بوس ہو جائے گی آج کا ارب پتی کل زکات لینے کی قطار کے اندر بھیگ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا حضرت میرا بھی گھر تھا میں بھی خوشحال تھا کیا کروں میرا گھر کو گھر جل گیا حادثے کا شکار ہو گیا سیلاب آ گیا طوفان آ گیا اللہ نے اڑیسہ میں نہیں دکھایا تمہارے آندرا میں نہیں دکھایا جو کل کا امیر آج زکات لینے والا بن گیا تھوڑی سو وہ تو تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جو جس کو چاہتا ہے دلیل کرتا ہے تو دل من کر جسے چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے کیا ضمانت ایسی دنیا کے کتے بن کر پوجا کر رہے کیا وفا کیا کس نے کس کے ساتھ اس دنیا میں وفا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے پاس ایک عورت آئی نہایت حسین نہایت جمیل نہایت خوبصورت اور ایسی خوشبو کی لبنے کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشبو کسی نے سنگی نہ ہو حضیث علیہ السلام السلام تھی کون ہے تو دنیا میں دنیا شاہ اتنی خوشنما اتنی دیدہ دے اور اتنی کماری اور اتنا حسن جھلکتا ہوا حضرت نے کہا میں تجھ کو تلاش دے دی نکل جائے یہاں سے پلٹ کر جانے لگی تو پیٹ کی طرف اتنی بدبو اتنے کیڑے اور اتنا پیٹ اتنا سڑا ہوا جسم اور اتنی بدبو کی فضا کی لکھتے حضرت علیہ السلام السلام فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی بد شکل ایسی بدبو نہیں دیکھی پوچھا گیا کہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کیا ہے آخر حدیث علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کا ظاہر ہے جو اپنے حسن کے جلوے سے آدمیوں کو گرفتار کرتا ہے اور دنیا کی وہ حقیقت ہے جو یہ پلٹ کر عورت جانے لگی اور دکھا کر چلی گئی اس کا انجام اچھا نہیں ہے میرے آقا ایک صحابی کو لے کر گئے لے کر گئے لے کر گئے اور وہاں پر دیکھا ایک کچرا دان ہے کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا ہے گاؤں کے باہر بالکل سڑی ہندی بدبو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ فرمایا کہ کیا کوئی اسے قیمت میں خریدے گا صحابی نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک خریدنا ہوتا تو گاؤں کے بازار میں بکتا یہاں کیوں آتا آقا نے فرمایا اللہ کے یہاں ساری دنیا برطانیہ سوئٹزرلینڈ ہندوستان تاج محل لال قلعہ ایک بیگہ ایک ایکڑ دو ایکڑ زمین پر فدا ہوا پیشاور پاکانی کی پوٹ کی رکھنے والی جوڑو کا غلام بن کر زندگی گزارا ساری دنیا اللہ کے یہاں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیق ہے مت جا اس دنیا کے پیچھے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہاں قرآن تجھے سیراب کرے گا آج تجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ کاٹن کا کپڑا دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح اس سائنٹیفک دنیا میں اس ترقی یافتہ دنیا میں ان کے سروں پر رکھ دیا گیا ملا کو کون سی حکومت میں ملازمت ملتی ہے نہ ودھان سبھا میں ملتی ہے نہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ملتی ہے نہ کارپوریشن میں ملتا ہے نہ پنچایت میں نوکری ملتی ہے ملا تو مسجد کا لوٹا ہوتا ہے شاید تیرے دل کے اندر یہ بات ہو ہاں ہاں جب یہ ملا قبر کے اندر جائے گا عذاب پیروں کی طرف سے آئے گا میرا رب کا قرآن کہے گا اے اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں اس لیے راتوں میں چکر جب رات میں سانی کتے اپنی رنڈیوں کے ساتھ رنگ بنا رہے تھے میرے مولا ٹھنڈی رات کے اندر اٹھ کر وضو کر کر میرے تیرے کلام کو سینے سے لگایا ہوا تھا اگر میں تیرا کلام ہوں مولا اسے عذاب نہ دینا عذاب سرانے آئے گا دائیں آئے گا بائیں آئے گا دنیا کے کتوں آج تمہارے پاس زمین کی قیمت ہے آج تمہارے پاس اناج کی قیمت ہے آج تمہارے پاس کپڑے لتے کی قیمت ہے آج تمہارے پاس گوری چمڑی کی رنڈی کی قیمت ہے آج تمہارے پاس فلموں میں سینا چھلکانے والی شرمگاہ اچھالنے والی حرام زادیوں کی قیمت ہے تم نے نہیں جانی قیمت اس قرآن کی تم نے نہیں جانی قیمت حامل قرآن کی تم نے نہیں جانی قیمت اس داڑھی کی تم نے نہیں جانی قیمت اس امامے کی اس ٹوپی کی تم کیا جانو امریکہ کے کتے کو پوچھو ملا عمر کے حمامے کی قیمت کیا ہے کبھی تم نہیں جانتے دنیا کے دشمن سے پوچھو حضرت اسامہ کی داڑھی کی قیمت کیا ہے وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے ایک مرتبہ یہ ملا کوئی ٹیک جاری کر دے ایک مرتبہ یہ اسامہ کوئی پیغام جاری کر دے اربوں خربوں ڈالر اپنی حفاظت اپنی جان بچانے کے لیے لگا دیتا ہے تم جانو نہ جانو اس داڑھی کی قیمت تم جانو نہ جانو اس پگڑی اور ٹوپی کی قیمت اس یہودی کتے سے پوچھو ٹونی بلیر سے پوچھو اس بش سے پوچھو اس وائٹ ہاؤس میں رہنے والے گورے کتوں سے پوچھو کہ ان مدرسوں کے کٹی ہوئی چٹائیوں کی قیمت کیا ہے ان کو ڈر ہے تو تمہارے بنگلوں سے ڈرتا نہیں وہ مود کر اٹھ جاتا ہے ان کو تمہارے اپارٹمنٹ کا ڈر نہیں تمہاری پراپرٹیوں کا ڈر نہیں ان کو تمہاری جائیداد کا ڈر نہیں ان کو تم جیسے جرم کے غلاموں کا ڈر نہیں وہ تو ایک بم ڈال کر ایک بستی کو تباہ برباد کر دے گا میرے رب کی و جلالت کی قسم تم نہ جانو پہچانو نہ پہچانو میرے رب کے کلام کی قیمت کو داڑھی کی قدر و قیمت کو امامے کی قدر و قیمت کو آج امریکہ جانتا ہے کہ مدرسے کی پھٹی ہوئی چٹائیوں میں پنپنے والے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو کر امریکہ کو ختم کر سکتا ہے کوئی ٹیپو سلطان شہید بن کر کوئی قاسم نانوتوی بن کر اس کی نیندیں حرام کر سکتا ہے جانتا ہے تو وہ جانتا ہے اس لیے اس نے تمہاری کالج کو دہشت گردی کاٹا نہیں کہا کالج کے اندر رنڈی بازی ہوتی ہے کالج کے اندر ہڑتال ہوتی ہے کالج کے اندر سڑکیں جام کرتے نہیں ہوتے اس مدرسے کے بچوں نے کبھی گورنمنٹ کے لائٹ کو تک بلب کو تک چھوڑا ارے راستہ چلتے کسی گورنمنٹ کے بس کے ٹائر کو پینچر کیا ارے جس مدرسے کے اندر ٹماٹر کاٹنے کے لیے چھری تیز نہیں ہے سل میں وکلی میں رکھ کر ٹماٹر پیسا جاتا ہے امریکہ کے باپ حرام زادے کو معلوم ہے یہ دہشت گردی کا اڈا نہیں ہو سکتے امن و سلامتی کے گہوارے ہیں ان میں چھری نہیں ملتی ان میں دروازے ہی نہیں مدرسے کا دروازہ ہی نہیں ہندوستان کے ننانوے فیصد مدارس کے دروازے نہیں ہیں رات کے بارہ بجے رات کے دو بجے ڈھائی بجے کوئی بھی آئے یہ مدرسے کے علماء سینے سے لگا کر اگر سردی کا زمانہ ہو گرم گرم چائے دیں گے اگر گرمی کا زمانہ ہو ٹھنڈا شربت پلائیں گے اور بسترا دیں گے آرام کروائیں گے غسل کروائیں گے یہ امریکہ کے باپ کو معلوم ہے لیکن خطرہ ہے اس کی فرونیت کو ڈر ہے کہ انہی بوریوں سے کوئی موسا پیدا ہو کر اس کے فرونیت کے محل کو نیست نابود کر دے گا رام جادو دو روپے دینے کے لیے تمہارے چہرے پر بل آتے ہیں دو روپے چندہ دے کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دو روپے کے چندے سے مدرسہ چل رہا ہے تمہارے باپ کے پیسوں سے نہیں چلتا مدرسے کا محافظ خدا ہے قرآن کا محافظ خدا ہے جب تمہاری گاڑی اور بیل کو تم چارہ ڈالتے ہو تو رب کائنات اپنے کلام کی حفاظت کے لیے پڑھنے والوں کو دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا سے کھمٹ میں مبتلا ہو قوم سے تکبر کے اندر تم مبتلا ہو ہندوستان کے اندر پورے عالم کے اندر کتنی تحریکیں آئی نواز تحریک خالصان بکر خالصہ یعنی ٹی آئی انہوں نے اپنے پاسپورٹ الگ بنا لیے اپنے سکے بنا لیے نہیں صاحب ہم اپنی حکومت الگ کریں گے کھڑے کہاں ہے خالستان کا وجود کوئی جانتا کہاں ہے پی یعنی ٹی کہاں ہے ماؤ نواز کوئی تحریک کامیاب نہیں ایک ملا جس کی ایک آگ چلی گئی اور وہ امریکہ آسمان کے اندر ایسے سیارے رکھا ہے ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی رکھا ہے کہ زمین کے اندر بہنے والی نہروں کی سمت کو معلوم کر سکتا ہے وہ سونا ہے چاندی ہے پتھر ہے لوہا ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ کتنے کلو ہے بار ہے امریکہ میرے اللہ تیری شان نرالی تیری قدرت عظیم وہ امریکہ جو زمین کے اندر کے خزانوں کو کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے معلوم کر سکتا ہے اسے کتنی بڑی پگڑی نظر نہیں آ رہی ہے اسے لاٹھی نظر نہیں آ رہی ہے ہر سال کہتا ہے پچیس کروڑ ڈالر کا انعام حضرت اسامہ پر اکرداری کے پیشاب پی رہا ہے کہہ رہا ہے کہ طالبان سے کہو ملا عمر سے کہو کہ بیٹھ کر ابھی جو ہے ٹیبل پر بات کر لیں کہاں اجاڑا اس نے چھ مہینے کا وقت لے کر افغانستان میں داخل ہوا بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہا ہے لیکن بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہے میرے رب کی قدم افغانستان کے ستر فیصد حصوں پر اس پکڑی والے کی حکومت ہے کہاں کہاں جائے گا وہ بڑی جو سٹی ہوتی ہے آندھرا پردیش کے اندر حیدرآباد ہے کڑپا ہے پلا بڑی بڑی سٹی پر کچھ کچھ فوج کو رکھا ہے اب یہ نلگنڈا پلگنڈا میں آئے گا تو کتے کی موت مار کر بھیجیں گے طالبان سارے دیہاتوں میں سارے قصبوں میں سارے گاؤں کے اندر اس ملا کی حکومت چل رہی ہے چھ مہینے کے اندر دعویٰ کر کے آیا تھا کتنا بڑا عرصہ ہو گیا آج بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہا ہے تم جانو نہ جانو میرے رب کے قرآن کی قیمت میرے رب کے قرآن کی قوت کو امریکہ جانتا کیسے اس کے دام کھٹے ہو گئے یہ تباہی یہ بربادی میرے بھائی اس لیے ہوئی کہ تم نے اپنی نگاہوں سے قرآن کی قیمت کو گرا دیا ایک جہیز کا لالچی کتا لڑکی والوں سے جہیز لیتا ہے تو لڑکی والے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی لے رہا ہے تو اس کی ایک فہرست تو تیار کر لیں اب فہرست لکھی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن لکھوں بھیک لینے میں قرآن اس کے بعد اتنی عدد ساڑیاں اتنے عدد چوریاں فلا فلا فلا فلا بھکاری اللہ نے تجھے مرد بنایا عورت پر حاکم بنایا قوام بنایا اور آج بھیک لے رہا ہے اور اس چیٹی میں چپلوں کی تعداد جوتوں کی تعداد شرمگاہ میں لگنے والی چڈی اسی قطار کے اندر رکھ کے قرآن کا نام لکھا کس نے قرآن کی بے عزتی کی اس بھیک کی چٹی کے اندر شرم گاہ میں لگنے والی چٹیاں اور سینے پر لگنے والے جو کپڑے ہیں ان کا تذکرہ اور کلام پاک کا تذکرہ جہیز کی نمائش ایک ٹیبل میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے پیروں کے جوتے بھی رکھے ہوئے تو نہ جان تو نہ جان موت سے پہلے کتے کی زندگی گزار کر کتے کی موت مر کر جائے گا میرا قرآن اللہ کا محتاج نہیں ہے تیرے عزت کی بھائی یس قومن میرا رب کی انگریزی لڑکیوں کو اٹھا دے گا کہ محمد کی بیٹیوں کا حق تم ادا کرو ایک لڑکی اسکاف ڈال کر جانا کالج جایا کرتی تھی کالج میں پرنسپال نے نکال دیا اسکول کے یونیفارم کے اندر اسکاف نہیں ہے پردہ نہیں ہے بیٹی ہندوستان کے کروڑوں ہجڑے تجھ پر قربان ہو حرام زادے دین کو بٹتا ہوا دیکھتے رب کا قرآن توہین ہوتا ہوا دیکھتے ہیں سہارنپور کے اندر جب پٹاخے پھوڑنے کی جو عید آتی ہے غیر قوموں کی اس کے اندر کلام پاک کے اور راخ کے پٹاخے بنائے گئے لانت ہے مسلمان اللہ کے قرآن کو پٹاخوں کے اندر اڑایا گیا میرے رب کو قرآن کو خنزیر کے چمڑے کے اندر سی کر مساجد کے اندر ڈالا گیا ہجڑے پن کی چوڑیاں پہن کر ذلت کا لباس پہن کر عورت کی میاسی اور ہجڑا بن کر مر جو ہے اپنے گھر کے اندر آرام کرتا رہا میری پراس کی بیٹی بہن معاف کرنا ہم بگڑے ہو گئے ہم ذلیل ہو گئے اللہ تجھے عزت سے نوازے اللہ تجھے ترقیوں سے نوازے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تجھے جزائے خیر دے حکومت وقت کو چیلنج کیا آخر کار عدالت کے اندر مقدمہ جیتی اور جیتنے کے بعد فرانس کی اس وقت یہ حالت ہے کہ فرانس کے کسی برقع کے دکان کے اندر برقع اور اسکاف نہیں ملتا آرڈر دے کر بنوانا پڑتا ہے تم نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ انگریز کی بیٹیوں کو کھڑا کر کر دین کا کام لے لے گا اسکاٹ لینڈ انگریزی ایک ملک ہے آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے ہوائی اڈے کو دیکھا وہاں پر جو ایئر ہوسٹیس ہوتی ہیں وہ جتنی سیکسی ہوتی ہیں اور جتنا بھڑکیلا لباس پہنے گی ایک تو ہوتی ہے ہاسپٹل میں کام کرنے والی سسٹر اور ایک وہ اسٹاف جو ہوائی جہاز میں خدمت کے لیے لگا رہتا ہے ان کے لیے کوئی صنعت کوئی تعلیمی قابلیت سے زیادہ ان کے اندر اس بات کی قابلیت ہو کہ وہ کسی مرد کی شہوانیت کو بھڑکائے اسے دنا کے لیے ابھارے اسے بوسا باسی کے لیے مجبور کرے اسکاٹ لینڈ کے اندر جو مسلم اسٹاف تھی ایئر ہوسٹل اللہ اکبر جہاں مرکز نظام الدین ہے جہاں جمیت العلماء ہے جہاں دارال دیوبند ہے جہاں ہندوستان کے اندر لاکھوں مدارس ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مدارس ہیں دارال خود ایک سال کے اندر ہندوستان کو ساڑھے چار ہزار فارغین دیتا ہے مختلف ادارے علماء دیتے ہیں مفتیان دیتے ہیں دیہات دیہات میں یہ دیہات کون سا مشہور دیہات کوئی تاریخی واقعہ نہیں یہاں پر ایک بنجت پتھریلی زمین اللہ نے حفاظ کو اس زمین سے پیدا کر دیا اسکاٹ لینڈ زنا کاری کے لیے بدکاری کے لیے عیاشی کے لیے حرام کاری کے لیے شراب نوشی کے لیے مشہور ایریا وہی تبلو یس تبدیل قوم رقم سمبھلا یقون و انسان آخری وارننگ ہے سدھر جاؤ سدھر جاؤ مان لو لوٹ کر آ جاؤ مدارس کی طرف لوٹ کر آ جاؤ قرآن کی طرف لوٹ کر آ جاؤ خان خاہوں کی طرف بہت بھاگ گئے سیاسی کتوں کے پیچھے بہت چلے گئے فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کے پیچھے اور بہت نقالی کر لی ان حرام زادوں کی کرکٹ کھیلنے والوں کی جو تمہاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے باندھ لے کر شرم گاہ کے اوپر پیشاب کی جگہ پر گھستا ہے بہت ہو گیا بہت ہو گیا ایک مرتبہ توبہ کر لو آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ فرانس سے پردے کو قائم کر دے گا اسکاٹ لینڈ کی وہ مسلم لڑکیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی انہوں نے جو وہاں کا عملہ ہے اور وہاں کا جو مینجمنٹ ہے اور ان کو ایک لیٹر دیا کہ تم ہمیں جو اسٹیٹ پہناتے ہو آدھا کپڑا آدھی چولی پہناتے ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اگر تم رکھنا چاہو تو رکھو ڈیوٹی پر ورنہ ہمارا اسلامی لباس اما عائشہ اور پتےجہ کا برقع ہمیں پسندیدہ ہے ایسی نوکری پر ہم پیشاب بھی کرنا نہیں چاہتے مان لو آج ہماری عورتیں کھیتوں میں بازاروں میں شادی کی محفلوں میں کیا نمائش کر رہی ہیں اور تم نے نہیں مانا میرے رب نے اسکاٹ لینڈ کے ہوائی اڈے سے پردہ دار خواتین کو پیدا کر دیا فرانس سے اسکاف والوں کو پیدا کر دیا میرے رب نے امریکہ سے دین کے دائیوں کو پیدا کر دیا میرے رب نے برطانیہ کے گرجا گھروں کو مسجدوں میں بدلوا دیا مان لو اگر نہیں مانو گے تو کتے کی موت مرو گے میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے حبیب تمہارے درود کا محتاج نہیں ہے میرے اللہ کا قرآن تمہاری تلاوت کا محتاج نہیں ہے پیاسے کتے تم ہو اگر پیو گے تو زندگی ملے گی بھوکے کتے تم ہو کھاؤ گے حیات ملے گی کوئی ڈائلاگ نہیں ہے میرے رب نے کہا لقت خلق نل انسان اپنی افسلی تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا سما رزت نہ ہو اسفل سافرین مان لیا تو ٹھیک ہے نہ مانا تو سور کے پاخانے میں جو کیڑا ہے اس سے بدتر ہم اس کو بنا دیں امریکہ کے باپ کی مجاز کتنا فلم نکالا عورت کے جسم پر سورج نسا لکھا کبھی جوتے کے تلوے پر خدا کے نام کو لکھا اس کے بعد بھی مجھے ہماری تاریخ ہے کہ جب ہم تین سو تیرہ تھے تو وقت کے فرونوں کو ہم نے دہلا کر رکھ دیا ہم نے وقت کے قیصر و کسرا کو زلیل و خار کر کے رکھ دیا اس امت کے دو بچوں نے ماں اور معاوض نے ایڑیوں کے بل جاتے ہوئے ابو جہل کی شناخت کے بغیر نے چٹا سے پوچھا ابو جہل کہاں ہے چٹا نے کہا بیٹا تم کیا کرو گے نہیں نہیں بس یوں ہی میں نے پوچھا کہ دیکھنا ہم چاہتے ہیں تو تو کہا ارے لو لو لو یہ جا رہا ہے ابو جہل یہ ننے منے بچے ایڑیوں کے گئے اور انہوں نے مس ابو جہل کا سبایا کر دیا کیا اس امت میں کوئی ماسک پیدا نہیں ہو سکتا کیا اس امت میں کوئی معاوض پیدا نہیں ہو سکتا ارے دور کی بات روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک عیسائی کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا کتا راستے میں جا رہا تھا جیسے ہی گالی دی جھپٹ پڑا تو عیسائی نے سمجھا کہ اتفاقی بات ہے کہ اس کتے نے میرے اوپر جھپٹا ہے تو پھر آگے بڑھا آگے بڑھ کر اس نے دل کی بھڑاس نکالی اور آخا کو گالیاں دی کتا برداشت نہ کر سکا اور اس کے نلڈے پر بیٹھ کر اس کے خون کو چوس لیا اس کو ختم کر دیا ایک کتا آخا کے زمانے میں آخا کی توہین کرنے والے شخص کو معاف نہیں کر سکتا تھا آج کیسا مسلمان ہے ڈینمارک کے اندر میرے آخا کے کارٹون نکالے جاتے ہیں فلموں میں داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے فتنا فلم نکال کر قرآن کو دہشت گردی ثابت کیا جاتا ہے داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے لانت ہے اسی زندگی پر جس زندگی میں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہوں اور مسلمان اپنی خودی کی زندگی گزار رہا ہوں تم ہے لانت میں تو کہتا ہوں کہ اللہ سے تو مانگ لے موت مانگ لے اے اللہ اسلام کے لیے اگر مجھے جینا نہیں ہے قرآن کے لیے مجھے جینا نہیں ہے مجھے آخا کے لیے جینا نہیں ہے اے اللہ جب میری زندگی کتے اور سور کے پاخانوں کے کیڑے سے بدتر ہے مولا عزت کی موت دے دے شہادت کی موت دے دے میں کہتا ہوں موت مانگ لو اس سے بہتر جورو کی غلامی میں زندگی گزارنے سے دنیا کے پجاری بن کر زندگی گزارنے سے ہجڑوں کے نقال بن کر بندر اور کتوں گزارنے سے میں کہتا ہوں اشتاعر لا ہوتی اس رسک میں بہت اچھی جس رسک میں آتی ہو پرواز میں کوتا ہی علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ جو ذلت کی زندگی ہے اس سے عزت کی موت مانگ لو کہو اے اللہ میں نہیں جی سکتا ذلت کی زندگی اے اللہ اس ذلت کی زندگی کے ساتھ میں قیامت کے دن آقا کے سامنے کیسے جاؤں گا حوض کوثر کی بھیک لینے کیسے جاؤں گا شفاعت کا پروانہ کیسے لینے جاؤں گا مانگ لو موت آج قرآن کی محفل ہے آج دستار بندی کی محفل ہے آج علماء کا جمگٹا ہے آج جن کے سینوں میں رب کائنات نے کلام پاک کو رکھا ہے ان کی مجری سے مانگ لو کوئی بات نہیں کل تک کل جانے سے آج عزت کے ساتھ چلے جاؤ کل کی ذلت کی زندگی سے آج کی عزت کی موت مانگ لو نہیں زندگی گزارنا ہے یہ کہہ کر زندگی گزارو سلاتی و و مخیا و مماتی بلّہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے دنیا کے لیے نہیں جورو بچوں کے لیے نہیں دکان کا پجاری بن کر نہیں جورو کا غلام بن کر نہیں اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کی تیرے آقا میرے آقا اور میرے محبوب کی سنتوں کی دعوت و تبلیغ میری زندگی کا مقصد ہو میں یاد کر رہا تھا یہ جو بابری مسجد ہے یہ کوئی حادثہ نہیں یہ کوئی واقعی نہیں ہے کبھی نے مسلمان اللہ نے کہا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو اور چہرہ یہود و نظارہ کا بنایا ہوا بھیڑ چمار کا بنایا ہوا ہائی وے کے اندر جا رہا تھا لاری لے آ کر مار دیا بس میں آ کر مار دیا کتے کی موت ہائی وے میں مر گیا اب قریب کے لوگ آئے ارے صاحب پینٹ انشٹ کیے ہوئے ٹی شرٹ پہنے ہوئے امریکہ کا نئیے جو یہودیوں کی کمپنی ہے نائکے کی بنیاد پہنے ہوئے اور یورپی ہیٹ کو الٹا پہنے ہوئے بائک میں جا رہا تھا ٹھوک دیا لاری والے نے کہا کہ کون ہوگا کیا شناخت ہوگی قرآن نے کہا سیما فی من اثر سجود مسلمان وہ ہوگا جس کو چہرے کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے اس کی سنت گواہی دے رہی ہوگی اس کی پیشانی پر نماز کا گھٹا گواہی دے رہا ہوگا تیرا ٹی شرٹ یہودیوں کا تیری پیان چماروں کی تیرا چہرہ نسارا کا تیری ہائٹ برطانیہ کی اب وہ گلی کے لچے لفنگے ہندو گائے کا پیشاب پینے والے سور کو کھانے والے تیری شراب جو کریں گے تیری پیان کو کھول کر کریں گے کیا عزت ہے تیری دنیا میں جب تیری شناخت تیری پیان کھول کر کی جا رہی ہے تو پھر میدان میں تیری پہچان کیا ہوگی پر تیری شناخت کیا ہوگی قوم سے لو حرام زادے کی زندگی گزار رہا ہے قوم سے ملا نے تجھے فتوا دیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت جب تک تیری زبانی ہوگی جب تک تو سنت کو پیشاب کی نالی میں نہیں ڈالے گا خدا کا قہر نہیں آئے گا خدا کا عذاب نہیں آئے گا وہ یہود و سارا جن کے بارے میں کہا وہ کون مردہ سو رہا ہے اسے اٹھا کر بھر ایک تو داڑھی نکالے ہوئے اور سو رہے ہو یار لاسٹ تک میں برداشت نہیں کرتا دس منٹ کرنا ہے کراؤ گنڈا کرانا ہے کراؤ مجلس کے آداب ہیں مجلس کی قدر و قیمت ہے پہچانو کتے پالنے والے کتے کی قیمت کو جانتے ہیں سور پالنے والے سور کی قیمت کو جانتے ہیں جس مجلس میں بیٹھنے والا کہنے والا سننے والا رب کائنات مغفرت کا پروانہ دیتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں جاؤ مرو جاؤ مرو میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے جاؤ گائے کا پیشاب پی کر بٹ لگا لو تمہارے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت نہیں پہنچتی ہزاروں لوگ غیروں کی پوجا کر جاؤ مرو نبی کا نام لے کر اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو مسلمانوں کا نام رکھ کر تم کیوں میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو میرے آقا کے دامن کو تھامنے کا دعویٰ کر کر تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا تھا تم بھی دنیا کم سلاح مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں ان میں سے فرمایا خوشبو عورت یہ تو دو چیزیں ہیں اور عجیب بات فرمائی ہے قرت و آئینی پھر سلاح میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تم جانتے ہو کمینو حرام زادو میں کہتا ہوں چاہے تم میرے خلاف فتوا دو مجھے کافر کہو مجھے مشرق کہو میرے مرنے کے بعد میرے خبر پر جوتا مارو دیکھو عزت کے ساتھ اسلام کی زندگی گزارنا ہو تو گزارو ورنہ بھیڑو چمارو کی زندگی گزارو اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے تم جانتے ہو جب آقا نے فرمایا عرت آئین سے صلاح جب صبح میں نماز نیند سے بہتر ہے اور تم مرے ہوئے کتے کی طرح سوتے ہو اور تم حالت جنابت میں اپنی جو ہے جنابت والی بیوی کے ساتھ حید و نفاس چھننے والی عورت کے ساتھ ناپاکی کی حالت میں سوتے ہو اور فجر کی نماز کا وقت گزرتا ہے تم جانتے ہو کہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی کی جو ہے ٹھنڈک نماز میں ہے تمہارے نماز کے چھوڑنے سے میرے محبوب کی آنکھوں میں تیر ہے بہتر ہے میرے محبوب کے آقا آقا میں میں میرے آنکھوں تیر چبانے سے و کتے بن جاؤ ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے خدا تمہارے سے تم سجدہ نہیں کرو گے میرا اللہ بھوکا نہیں مر جائے گا تم درود نہیں بھوجیں گے میرے آقا کی شان میں فرق نہیں آئے گا ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے مسلمان بن کر گزارنا کیا ٹھٹا کیا مزا ہاں؟ فیصلہ کر کر اٹھو یہاں سے کہ فریق الفی جنہ ہو فریق الفی سعید کہ تم جنتی بنو گے جہنمی کتا بنو گے فیصلہ کرو ہجڑوں کی زندگی میں یا تو مرد بنو یا تو عورت بنو ایک بنو یہ نہیں ہم فلم بھی دیکھیں گے سود کھا کر ماں کے ساتھ جلا بھی کریں گے سود کا اتنا گنا ماں کے ساتھ ستر مرتبہ جنا کے برابر ہے تو ماں کے ساتھ جنا کر کر حضرت اسد کو ماں کا بلاکار کر کر تم مسجد کو چندہ دینے کے لیے آؤ گے ایک فیصلہ کرو جینا ہو اسلام کے لیے جیو نہیں ضرورت نہیں جاؤ یہ گنیش تمہیں بلا رہا ہے یہ رام بلا رہا ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے ہندوستان سے فساد ختم ہو جائے گا ایک بہت بڑی تعداد مرتد ہو کر چلی جائے گی ہندوؤں میں مل جائے گی ہندو کہیں گے لو بھائی دھڑا دھڑ مسلمان ہندو ہو رہے ہیں تو اس ہندوستان میں فساد کرنے کی کیا خوش ہو جائیں گے وہ بھی بی جے پی خوش ہو جائے گی بھلے سے میرے آقا ایک مرتبہ رو کر کلیجے کو ٹھنڈا کر لیں گے لیکن ہندوستان کا ہندو خوش ہو جائے گا جینا ہے اسلام کے لیے جو یہ دوہری منافقت کی زندگی مت گزارو کر کر اٹھنا آج تم مردے کی زندگی گزارو گے زندہ بنے کی زندگی گزارو گے کتوں کی زندگی گزارو گے اسلام کی زندگی گزارو گے حیوانوں کی زندگی گزارو گے کیا چہرے ہیں تمہارے کیا لباس ہے تمہارا آج فیصلہ کرنے ہماری پینٹ کو غیر قوم کھول کر دیکھنا ہماری عورتوں کے جسم کو غیر قوم دیکھنا قوم سی زندگی بھی دیکھ رہے ہو یہ اللہ کیا دن دکھا رہا ہے کیا حالت نہیں آئی ہم پر میں نے بتایا نا بابری مسجد کا جو واقعہ ہے یہ کیا بھی نہیں <coughs> لاکھ درجے بڑا ایک واقعہ کوئی نہیں جانتا صاحب پیپر میں پاکستان میں کیا کہ ہوا کرتے جامعہ میں لال مسجد میں کچھ بمباری ہوئی ہو گئے روٹی کے ساتھ پایا کھایا جا رہا ہے مٹن بریانی کھائی جا رہی ہے مسلمان بار مسلمان اے اللہ کون سے زمانے میں تو رکھا ہے بے بی کے بے حیائی کے بے شرمی کے اس حرام زانے نے یہ تو کتا جو مشرف ہے جس کو تم مسلم بلانا اللہ نے ذریع تو کر ہی دیا ہے اور ہم دیکھ لیں گے نمرود حامان شداد سے بدتر اگر اللہ انجام نہ دکھائے تو دیکھتے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے بھی استخارا کیا اللہ نے انہیں خواب میں اس کے برے انجام کو بتایا مدینہ منورہ کے اللہ والے کے خواب کو خدا غلط نہیں کرے گا جامعہ حفصہ غازی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ جانتے ہو تم ہاں؟ الیکشن میں کوئی کھڑا اس کے پیچھے بیس روپے دیتا ہے تو اس کی آفس کھلنے سے پہلے کڑاکے کی دھوپ میں جا کر ہاتھ باندھ لے کر کھڑا بیس روپے روپئے امت بک رہی بھیک لینے آئی تھی یہ امت یا قوموں کو بھیک دینے کے لیے آئی تھی یا اللہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا تو دیکھ رہا جامعہ حفصہ غازی عبد الرشید زمین و آسمان تجھ پر سلام پڑھتے ہوں گے رحمت نازی کرتے ہوں گے ساری زندگی ہم تقریریں کر کر ہم ہاتھ جوڑ کر ایک مرد کو مرد نہ بنا سکے ہجڑے ہی ہجڑے ہی رہے ہم ایک قاضی نہ پیدا کر سکے ایک مجاہد نہ پیدا کر سکے ایک دین و ملت پر مرنے والا مٹنے والا نہ پیدا کر سکے غازی واقعی تو غازی تھا کیا تجھ میں کمال تھا کیا تجھ میں کرامت تھی ہم تو مردہ پرست قوم جب تک تو زندہ تھا نہیں پہچان سکے تیری شہادت کے بعد تیرے جسم کے نکلنے والے خون کے فواروں کی خوشبو کی میں کو دیکھ کر ہم نے تیری قدر و قیمت کا اندازہ لگایا معاف کرنا جب تک تو زندہ تھا ہم نہیں تجھے پہچان سکے تیری قدر کو نہ جان سکے شہادت کے بعد جب جنازہ لایا گیا خون رس رہا تھا وہ فوجی جو حرام زادے جنہوں نے حضرت کو شہید کیا تھا بلک بلک کر حضرت کی لاش مبارک کے سامنے رونے لگے خوشبو آ رہی تھی ایک دوسرے کو پوچھا کہ تم نے لگایا تم نے اتر لگایا کہا کہ ہم نے تو نہیں ہم نے تو نہیں جب جنازے کو سونگا گیا تو جنت کی مہک آ رہی تھی خون کے خطرے کو فوجیوں نے اپنے کپڑوں میں لگا دیا چپکے سے کہا کہ اس جنت کی نشانی کو اپنے گھر لے جائیں گے بلک کر رو کر معافی مانگنے لگے اے غازی تیری حیات یہ قوم مردہ پرست قوم ہے حکیم الاسلام زندہ تھے تو نہ پہچان سکے مرنے کے بعد ان کے نام کا سیمنار ہم نے کیا قادیم نانو بھی زندہ تھے کفر کے گولے داغے جا رہے تھے موت کے بعد ان کے نام کی کتابیں آج ہزاروں لکھی جا رہی ہیں غازی کیا غازی تھا ساڑھے سات ہزار لڑکیاں لڑکیاں جس کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ سن سے نازک ہیں وہ ٹیڑھی فضلی سے پیدا ہوئی ہیں ہم نے انٹرنیٹ سے وہ مناظر نکالے ہے ہمارے پاس پٹیاں باندھی ہوئی تھی غازی نے کہا جس کو اپنی ماں پسند ہو چلا جائے جس کو اپنا شوہر محبوب ہو نکل جائے جامعہ حفصہ کے لال مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے اے غازی صنف نازک میں جذبے ہاتھ تو کیا پیدا کیا تھا وہ کام سے طاقت آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے پیشانیوں پر پٹی باندھ رہی تھی یا تو شریعت کا نفاذ ہوگا یا ہم جامع شہادت کو نوش کر لیں گے حرام زادے کتے تیری طاقت جورو کے استعمال کے لیے سیاسی کتوں اور ایوانوں کے پیچھے نہ صرف ہوگی صنف نازک کمزور عورت جو مرغی کے خون کو دیکھ کر جس کا دل کام جاتا ہے اس نے پٹی باندھ رکھی تھی غازی ہم نے تیرے پوترے کو بھی تیرے نواسے کو دیکھا شاید پانچ سال کا ہوگا جس نے پٹی باندھی کے شریعت کا لفاظ ہوگا جامع شہادت تو کرامت تھی تجھ میں کیا بزرگی تھی تجھ میں وہ کون سی اسپرٹ تھی روحانیت تھی کہ عورتوں کے دل میں جذبہ پیدا کر دیا تم جانتے ہو جانتے ہو بابری مسجد کو ڈھایا گیا تو کیا ڈھایا گیا گمبت کو گرایا گیا دیواروں کو گرایا گیا پلر کو گرایا گیا جامعہ افسا میں ساڑھے سات ہزار لڑکیوں کو شہید کر دیا گیا ساڑھے سات ہزار لڑکیاں جن کی صبح خان اللہ خالہ رسول سے ہوتی تھی جن کا جرم یہ تھا کہ وہ شریعت کا نفاذ چاہتی تھی جن کا جرم یہ تھا کہ وہ پردہ چاہتی تھی جن کا جرم یہ تھا کہ جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا اس کلمے کو پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے جن کا جرم یہ تھا کہ بیوٹی پارلر اور مساج سینٹر کے نام پر کے اڈے جو قائم کیے گئے ان کو ختم کیا جائے جن کا جرم یہ تھا کہ گندی فلموں کی جو سیڑھیاں پاکستان کی سرزمین کے اندر بک رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے کتنا بڑا جرم تھا تین مہینے پہلے بجلی کو کٹ کر دیا گیا پانی کو ختم کر دیا گیا گیس لائن جیسے یہاں ہمارے یہاں پانی کی لائن ہوتی ہے ایسے گیس لائن پاکستان کے اندر ہوتی ہے گیس لائن کو ختم کر دیا گیا احمد کی بیٹیاں معاف کرنا معاف کرنا دنیا کے کتے بن کر زندگی گزار کیا منہ لے کر جائے گے صرف سے دودھ پلانے والی عورت کشمیر کے زلزلے کے بعد تین عورتیں جامعہ میں لے رکھی تھی دودھ پلا رہی تھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا کہ یہ درندے فوجی اس پر بھی گولا بارود کر دیں گے گولی چلا دیں گے کیا جذبہ تھا تم میں کیا قوت تھی ساڑھے سات ہزار لڑکیاں حرام زیادہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے تین سو لڑکیوں کی طرح دیتا ہے ساڑھے سات ہزار طالبات کا قتل عام کیا تین مہینے پہلے راشن پانی کو بند کر دیا گیا نسی منی بچیاں سر لاسو ایک وقت کا کھانے کی قربانی نہیں دے سکتے فجر کو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے ہم کہتے ہیں صبح میں جو ملا ایک گیہوں کا دانا ایک چاول کا دانا شہری کے لیے سے کھا لیا دوسرے دن دعا کرتے کہ مولا بادل سے برسات نکال دے آ کر شہر میں کھڑی ہو جاتی کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ بارش ڈالتا اس چلو میں پانی پکڑ کر کہتے اللہ کا سن تو وہ بھی تو اللہ اس ظالم کو حکومت نے کھانے پینے کو بند کر دیا آسمان کے دروازے بند نہیں ہے اس پانی کو پی کر ہم خوش تین مہینے روزہ رکھ کر شہری تاریخ میں پانی پی پی کر اپنی زندگیوں کو انہوں نے گزارا کیا جذبہ پیدا ہوا تھا کہاں ہے ہمیں وہ جذبہ ڈوب مرو ان کا جوتا ملے تو وسیعت کرو کہ اپنے وارثوں سے کہ ہمارے کفن میں وہ جوتا رکھے ان کا دوپٹے کا ٹکڑا ملے جلا ہوا خون آلود وسیعت کرو ہماری کفن میں رکھے شاید رب کائنات اس جوتے کے ستے میں ہمارے قبر کی حالت کا بیڑا پار کرا دے مغفرت کا پروانہ دے دے جب جامعہ حفصہ کا معاملہ ختم ہوا حرام داد مشرف نے گولا بارود اندر رکھ دیا جامعہ حفصہ کے اندر اور میڈیا کو بی بی سی کو امریکہ کے کتوں کو لے کر اندر داخل ہوا اس میں کچھ مسلمان بھی تھے جیو ٹی وی جو پاکستان کی ٹی وی ہے پی جی ٹی وی وغیرہ جیو ٹی وی بھی ہے اس نے اطلاع دی کہ جب ہم اندر گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کسی بہن کا آنچل خون میں ڈوبا ہوا ہے کسی بہن کا جسم کا کپڑا گولیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے کہیں بکرے ہوئے قرآن کے اوراق ہیں کہیں بکرے ہوئے بخاری شریف کے اوراق ہیں ہماری ایک بہن تو یہ بتا رہی تھی کہ پکار کی آواز آئی اندر جا کر میں نے جو دیکھا تو میری تین بہنیں تحجد کے وقت قرآن پڑھ رہی تھی اسی حالت میں گولی لگی جیسے میرے عثمان غنی کو جامع شہادت جب انہوں نے نوش کیا اس وقت کلام پاک پڑھ رہے تھے فصیت بھی کہم اللہ پر قرآن کا چھیٹا پڑا شاید اللہ نے اس زمین کو قائم کیا تحجد کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے گولیاں لگی قرآن کھلا ہوا تھا اور ہماری یہ امت کی بیٹیوں کا سینا قرآن پر پڑا ہوا تھا اور جب جیو ٹی وی نے اس کا معائنہ کیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اے لوگوں غم کرنے کی خوف کرنے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آج ہم چلے گئے کچھ ہی دنوں میں تم ہم سے ملاقات کرو گے لیکن ایک وصیت ہے وہ وصیت یہ ہے کلام پاک کی دوسرے پاری کی آیت انہوں نے لکھی ولا لولا سبھی جنبا ہاں با اپنی بیٹی کو مردہ نہ کہنا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو مرتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں جامعہ حفصہ کے در دیوار پر یہ آیت ہے امت کی معصوم بیٹیوں نے لکھا تم بابری مسجد کو لے کر روتے ہو وہ تو عید گری ہوئی تھی میرے رب کی قسم وہاں پر اذان بھی ہوگی اقامت بھی ہوگی وہاں نماز بھی ہوگی لیکن ساڑھے سات ہزار امت کی بیٹیوں کو جو گٹر کے اندر ڈال دیا گیا جو عیسائی قبرستان کے اندر کچل کر زمین کے اندر دفن کر دیا گیا ان بیٹیوں کو پھر یہ مشرف حرام سادہ کہاں سے لائے گا بابری مسجد تو پھر بھی قائم ہو سکتی ہے ادان پھر بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کیا ہو کر رہے گی اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے فیقون الدین ایک وقت وہ آئے گا کہ پورے عالم کے اندر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے اور اللہ کا دین قائم ہوگا آج امت کے ان حالتوں سے دو چار ہے امت کی بیٹیوں کے ساتھ امت کی بہوؤں کے ساتھ امت کے نوجوان کیا رب نہیں دیکھ رہا جامع حفصہ کو نہیں دیکھ رہا عبد الرشید کو نہیں دیکھ رہا ہے جھوٹے الزامات لگائے گئے وہ لڑکیوں کے ساتھ فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے اور گورنمنٹ کی لائبریری پر قبضہ کر لیا سب جھوٹی بات ہے اس امریکہ کے پالتو کتے نے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بری موت دے گا برا انجام سے پہنچا ہوگا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اس کی تباہی بربادی خدا بھی گیا سنم بھی گیا حکومت بھی گئی اور یہ وردی بھی پوری جائے گی ذلت کی موت مرے گا ابھی امریکہ کا ایک علاقہ ہے ورجنٹینا وہاں وہ جانے کی کوششیں کر رہا ہے مسلمانوں کا قبرستان جیسے فراؤن کو سمندر نے قبول نہیں کیا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس حرام زادے کی لاش کو مسلمانوں کا قبرستان یہ قبول نہیں کرے گا جس دن سفر کیا جائے گا قبر اچھال کر پھینک دے گی اگل دے گی جیسے کوئی آدمی غلط چیز کھانے کے بعد الٹی کر دیتا ہے ساڑھے سات ہزار افراد کا خون کرنا امام وہ بھی امت کی بیٹیاں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قرآن پڑھنے والوں پر گولیاں چلیں گی تحجد پڑھنے والوں پر گولیاں چلیں گی یہ حالت امت کی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے یہ ہمارے امال ہوسلام علیکم من مصیبتی فیلا کسبت ایدیکم جو کر رہے ہو تمہارے اعمال ایک ماں اپنے بچے کو نہیں مارتی اس کا بچہ اگر چولہے میں کھیل رہا ہے تندور میں گر رہا ہے پانی میں ڈوب رہا ہے تو ماں اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر بچاتی ہے میرا رب سو ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اے اللہ اتنی محبت کرنے والا تو جامع افسا کو نہیں دیکھ رہا الجزائر کو نہیں دیکھ رہا سوڈان کو نہیں دیکھ رہا ہے مصر کو نہیں دیکھ رہا ہے چیچینیا کو نہیں دیکھ رہا دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں جب جاؤ گے صحیح ورنہ اللہ امریکہ سے اسلام کو زندہ کرے گا اللہ برطانیہ سے دین کے دائیوں کو پیدا کرے گا اسلام نہ کبھی محتاج تھا افراد کا نہ خدا کبھی محتاج تھا سجدوں کا نہ میرے آقا کبھی تمہارے درود کے محتاج تھے فیصلہ کر کر اٹھنا کہ اگر جینا ہے پکے مسلمان بن کر جیو اگر نہیں جینا ہے جاؤ ہزاروں بت تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہزاروں مارے ہزاروں چرچ اور ہزاروں مندریں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تمہیں پرساد کھلانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں کیوں اگر تم ایسی زندگی گزارو گے میرا رب کہتا ہے ان منافع اصفلی مینندار منافق جو ہوتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا یہ نفاق کی زندگی چھوڑو ایمان کی زندگی اپناؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے فاض کرام کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خاندانوں کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام مسلمان دشمنوں کا اس دنیا سے صفایا فرمائے اللہ تعالیٰ ایک اور نیک اور دین اسلام کے داعی غازی مجافی بن کر ہمیں زندگی گزارنے کے طور نصیب فرمائے آمین واقع الحمد للہ درود شریف پڑھ لیں اللہ مسلی علی سیدنا نا سید مولانا محمد مبارک وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتغضى به الحبائل وتدال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى القدام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك ما سال به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کاشتیں اور سیڑھیاں فروخت ہو رہی ہیں جو آپ آپ دینا چاہتے ہیں فوراً لیں اس لیے کہ ہماری روانگی ہے اس وقت جی